ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں کھانا کھاتے ہوئے ہڈی پر سے گوشت نوچتی اور میں حیض سے ہوتی پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی آپ اسے قبول فرما لیتے اور اسی جگہ اپنا منہ رکھتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا اور میں پانی پیتی پھر آپ کو دیتی تو آپ اپنے لب وہی لگاتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا سننے داود حدیث نمبر دو سو انسٹھ